ہم کو کیا کہہ رہے ہیں پوری زندگی ہماری پوری ہو گئی ہم نے کبھی اس صورت کو غور ہی نہیں کیا زندگی پوری ہو گئی پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے لیکن کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں اور اس صورت کو اللہ اللہ اداکار کیوں رکھا یہ اتنی اہم صورت ہے اتنی اہم صورت ہے کے محدثین نے لکھا ہے کہ اس سورت کے پچیس نام ہیں الحمد شریف کے پچیس نام ہیں علامہ سید نے لکھا علی خان کے علوم قرآن میں اس سورت کے پچیس نام سورت الفاتحہ بھی اس کو کہتے ہیں سورت القافیہ بھی اس کو کہتے ہیں سورت الشافیہ بھی اس کو کہتے ہیں سورہ صبر مسانی بھی اس کو کہتے ہیں سورہ قرآن عظیم بھی اس کو کہتے ہیں بہت سارے سورت کے نام ہیں پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاح کتاب اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوگی جس آدمی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی پڑھنے کے دو طریقے ہیں یا تو ہم خود پڑھیں گے جیسے اپنے نفل میں سنتوں میں یا ہمارا امام پڑھے گا اور ہم سنیں گے یہ بھی پڑھنے کا طریقہ ہے علیمام اسلام ہوگا امام ضامن ہے وکیل ہے لوئر ہے ہمارا تو ہمارے پڑھنے کو امام نے اپنے اوپر لے لیا تو امام پڑھ رہا ہے وہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی اور اگر بھول سے چھوڑ دیا تو سو کرنا پڑے گا اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب سلید معاہدہ نماز پڑھ رہے حضرت نے ان کو آواز دی وہ نماز پڑھ رہے تھے جواب نہیں دیا نماز کے بعد پہنچے فرمائی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے آپ کا جواب نہیں دے سکا حضرت نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جب اللہ اس کا رسول بلائیں تو فوراً چلے جاؤ نبی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے جب بلایا تو نماز توڑ کر آنا اب ایک بڑا مسئلہ ہے لمبا کہ یہاں کا ہے وہ تو مدرسوں کا مسئلہ ہے کہ بھائی نبی کے بلانے پر اگر نماز توڑ دیں تو پھر آگے کیا مسئلہ ہوگا بہرحال پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں تمہیں سورت بتاتا ہوں جو پورے قرآن میں افضل ہے ابو صحیح معاملہ کہتے ہیں کہ اب اللہ آپ سورت مجھے جلدی بتا دیجیے حضرت نے فرمایا سورت الفاتحہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگلی جتنی کتابیں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کل ایک سو چار کتابیں اٹھائی ایک سو چار کتابیں ان ایک سو چار کتابوں میں ایک سو تین کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ بقرہ میں اور سورہ بقرہ کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک سو تین کتابوں کا خلاصہ سورہ فاتحہ دیا الحمد شریف کے اندر ہے اس لیے کہ قرآن آیا ہے اللہ سے ملانے کے لیے بندہ اپنے رب سے مل جائے اپنے اللہ سے کنیکشن جوڑ لے اپنے رب سے تعلق جوڑ لے اس لیے قرآن ہوتا ہے اور الحمد شریف میں اللہ نے کیا فرمایا تر اردو یہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تبھی سے مدد مانگتے ہیں تو پورے قرآن کا مقصد سورہ فاتحہ میں آ گیا اور میں مختصر اس کی تشریح کروں تاکہ آپ کو فاتحہ پڑھنے میں مزہ آ اللہ نے پہلی تین آیتوں میں اپنی تعریف کی صرف تعریف نے تعارف بھی کروایا تعارف کا معنی ہوتا ہے پہچان اور خان اپنی زبان میں کہتے ہیں اور خان اور خان جائز ہے وخان جائز ہے دو لفظ ہے ایک ہے اور خان ایک ہے وخان وہ خان میں تو خار ہو جائے اور خان جائے سے کسی کا تعارف کرانے کے لیے اور کھان کرانے کے لیے اگر دو لفظ کہے جائیں کہ یہ فلاں صاحب ہے یہ فلاں یہ تو جائز ہے لیکن اس کی تعریف کرنا کس طرح پر کہ کعبہ ہو قبلہ ہو قبلہ تو ایک ہی ہے اس کو قبلہ بنا لیا تو اس طرح کی تعریفیں جائز نہیں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بلا وجہ کسی کی تعریف تو اللہ کے حمید فرماتے ہیں کہ تم نے اس کو روز خود پسندی میں مبتلا کر دیا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے گا وہ عبادت چھوڑ دے گا وہ غرور میں آ جائے گا وہ تکبر میں آ جائے گا اور نہ معلوم کیا اپنے آپ کو سوچ لیتا اور میں نے ابھی رادیر کے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت لمبی روایت ہے میں اس کو مختصر کر کے پیش کروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے دنیا کی حقیقت کیا ہے فرمایا جو کھایا اس کھانے کی حقیقت یہ ہے کہ جتنی ضرورت تھی اتنا خون باقی فضلہ باقی بیکار ضائع اور انسان جتنا اچھا کھاتا ہے اتنا بدبودار فضلہ ہوتا ہے اتنی بدبودار گندگیاں اس کے بدن سے نکلتی تو کھانے کی حقیقت بدبو اور فرمایا بہتر سے بہتر پی لو نتیجہ پشاب تو اعلیٰ سے اعلیٰ گرین کا نتیجہ پشاب ہے اور شاندار سے شاندار کپڑے پہن لو نتیجہ چولہے کا چترا ہے تم ایک سال پہنو دو سال پہنو پانچ مہینے پہنو اس کے بعد تو نتیجہ بحران پہلا وہ چولہے کا چترا ہے فرمایا حضرت علی کا یہ فرمان ہے کھانے کی حقیقت بدبودار چیز پینے کی حقیقت پیشاب اور آلہ سے اعلیٰ کپڑے پہن لو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ چولہے کا چترا ہے اور اخیر میں فرمایا اور عزت چوتھی چیز جس کو مجھے بتانا ہے عزت کیا ہے فرمایا عزت تو لوگوں کے خیالات ہے اس بات کو سمجھنا میں نے جب یہ بات راجے میں کہی تو کئی احباب نے کہا کہ آج ہماری سمجھ میں آیا عزت کیا ہے لوگوں کے خیالات ہے آپ کے خیال میں میں اچھا ہوں تو آپ میری عزت کر رہے ہیں اور جس عزت کا مدار اور تعلق جو ہے وہ لوگوں کے خیال پر ہو تو خیال تو لوگوں کے کل بدل سکتے ہیں آج عزت دے رہا ہے کل وہ مجھے ذلیل بھی کر دے گا عزت کی حقیقت کیا ہے عزت کی حقیقت لوگوں کے خیالات اور جب مجھے میرے خیال پر قابو نہیں ہے تو دوسروں کے خیال پر قابو کیسے ہو سکتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک آدمی میری عزت کر رہا ہے اور دو چار دن کے بعد پھر مجھے کہتا ہے تو تم نے وہ ہارو ہو مجھ جب وہ ذلتی پر آتا ہے نا تو کیا کہتا ہے میں تو آپ کو اچھا سمجھتا تھا اس کا مطلب یہ نکلا کہ میرے خیال میں اچھے تھے اب آپ غلط ہو گئے اب آپ کھوتے ہو گئے اب آپ دلیل ہو گئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس عزت کا مدان لوگوں کے خیال پر ہو انسان اس پر فخر نہیں کر سکتا ہے انسان اس پر غروب نہیں کر سکتا ہے پھر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سنو ایک مرتبہ بہت بڑا مجمع تھا بہت بڑا مجمع قریباً یوں سمجھیے کہ ایک لاکھ سے زائد مجمع تھا حضرت کے مجلس کے اندر بیان کے اندر اور حال یہ ہوا کہ جب سارے لوگوں نے مسافہ اور ملاقات کی تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ملاقات اور مسافر کے بعد تنہائیوں میں گئے اور خلوت میں جا کر کے دو رکعت سجدے کی ادا کی اور اس کے بعد فرمایا اے اللہ میں ان ملاقات لینے والوں کی ملاقات سے غرور میں نہیں آیا اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ میرے عیبوں سے واقف نہیں اس لیے مجھ سے مسافر کر رہے ہیں تو تو مجھے خوب جانتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ نہ انسان کو اپنے کھانے پر اترانے کی ضرورت نہ پینے پر اترانے کی ضرورت نہ کپڑے پر اترانے کی ضرورت نہ عزت پر اترانے کی ضرورت اترانے کی اگر کوئی ضرورت ہے تو وہ ہے اللہ سے تعلق جس کو تعلق نصیب ہو جائے حضرت اسد بصری اللہ علیہ نے عید کے موقع پر یوں فرمایا کہ یقیناً عید کو اللہ نے خوشی کا ذریعہ بنایا ہے لیکن میری زندگی کی سب سے بڑی عید تب ہوگی جبکہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا دنیا سے جا رہا ہوں یعنی جب ایمان کے ساتھ جاؤں گا وہ میری عید ہے دنیا کی عیدیں تو خیر چلتی رہتی ہے اس کے اندر وقتی طور پر خوشی بھی ہوتی ہے حقیقی عید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی اپنے سے ربت رکھ تعلق کروائے اور تعلق کے بعد اخیر میں ایمان پر ہمیں موت دے دے کلبے پر ہمیں موت دے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ آپ کے انتقال کا واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے بہت لمبا چوڑا ہے جس کو امام و رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے میں اس کا ایک پیراگراف نقل کروں اخیر اخیر میں حضرت کو سکرات کی سختی تھی جناب نبی یہ اللہ علیہ وسلم کو بھی سکرات کی سختی تھی آپ ہاں، حضرت عائشہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا تھا اور آپ نے ٹھنڈا پانی منگوایا زور سے بولا نہیں جاتا تھا تو آپ نے پانی منگوایا اور یوں ہاتھ ڈالتے پانی میں اور اپنے چہرے پر پھراتے اور فرماتے یا عائشہ عید موت سکرات عائشہ موت کی سختی عائشہ موت کی سختی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پہلے میں یوں سمجھتی تھی کہ سکرات کی سختی گنہگاروں کو ہوتی ہے لیکن جب میں نے میرے نبی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ سکرات نیکوں کو بھی ہوتی اب کیوں ہوتی ہے کافر کو سکرات ہوتی ہے عذاب کے لیے وہی سے عذاب شروع گنہ گار کو سکرات ہوتی ہے اس لیے تاکہ اس کے گناہ صاف ہو جائے اور مرنے کے بعد جنت کی کھڑکیاں کھلے اور نیکوں کو سکرات ہوتی ہے کہ اللہ جنت میں جس مقام پر پہنچانا چاہتا تھا اس کی موت آ گئی عبادت میں اتنی کمی رہ گئی تو اللہ اس سختی کے ذریعے سے اس اعلی مقام پر پہنچا دیتا ہے اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی مقام کی ضرورت نہیں تھی اللہ کے نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم بولا اس لیے کہ حضرت نے ایک مرتبہ فضائل رمضان میں آپ فضائل رمضان میں آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ حضرت نے ایک مرتبہ سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین دوسری سیڑھی پر آمین تیسری سیڑھی پر آمین اس میں ایک دعا حضرت نے جبری نہیں فرمائی کہ اللہ کے نبی آپ کا نام آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو جائے اور نے فرمایا آمین حضرت شیخ نے وہاں فائدے کے اندر لکھتا ہے کہ ایک تو جمیل کی بدوا کیسی خطرناک اور اوپر سے نبی کا آمین کہنا اور بھی خطرناک تو جب نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم آس الفاظ کو بولنا چاہیے علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم مجلس میں ایک مرتبہ بولنا واجب ہے پھر بار بار بولنا مستحب ہے اور نبی کا احسان ہے ہم پر میں انہیں احسان میں ایک احسان آپ کو بتاؤں فرمایا کہ نبی کو سکرات کی ہوئی نبی کو تو سارے مقام دے دیے گئے تھے قیامت میں جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں سفاری سے کبرا آپ کے ہاتھ میں اللہ کے سامنے بولنے کی اجازت آپ کو ہوگی آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگی آپ جب تک جنت نہیں بولیں گے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارے مقام دے دیے گئے تھے ابھی کون سا مقام دے رہا تھا کہ حضرت کو سطرات کی سختی دی گئی حضرت گنگوہی نمبر اللہ نے اس کا جواب لکھا ہے حضرت نے فرمایا کہ حضرت کو ترقی درجات کے لیے درجات کی بلندی کے لیے نہیں بلکہ حضرت کو سکرات کی سختی اس لیے دی گئی کہ آپ کی امت میں کسی کے باپ کو کسی کی ماں کو کسی کی بیوی کو کسی کے شوہر کو مرنے کے موقع پر اگر سکرات ہو تو وہ اس کو برا نہ جانے بلکہ اپنے نبی کو یاد کر لے ان کی سکرات کو یاد کر لے امت کی تسلی کے خاطر نبی سکرات کی سختی بھی برداشت کر لے امت کی تسلی کے خاطر میرے لیے تاکہ میں اپنے والد کو اگر سکرات میں دیکھوں تو میرا نبی یاد آ جائے کہ جب میرے نبی کو ہوئی تھی تو میرے باپ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے میری ماں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے میرے شوہر کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے میری بیوی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے میرے بچے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے تو ہماری تسلی کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سترات کی سختی بھی برداشت فرمائی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو امت سے کتنا پیار تھا کتنی محبت تھی اور یہ بہت ضعیف روایت ہے جس کو علماء نے فضائل کے بعد میں بیان فرمایا ہے کہ ہاں، یہ تو مسلم مسئلہ ہے کہ نبی کے انتقال سے پہلے نبی سے اجازت لی جاتی ہے کہ آیا آپ کی روح قبض کرے یا نہ کرے جناب نبی یہ اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں لکھا ہے کہ جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو جبریل امین پہلے تجریب لائے مکان میں اور کر کے فرمایا کہ اللہ کے حبیب سلام علیہ یا رسول اللہ پیسے اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ ملک الموت حاضر اور اللہ نے بھیجے تاکہ آپ کی روح قبض کی جائے لیکن آپ کی اجازت پر موقف اگر آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں اور آپ چاہیں تو آخرت کی طرف جائیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبلی کے سے مشورہ کیا کہ آپ ہی بتائیے رہوں یا چلو تو جبلی نے جواب دیا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ آپ چلیں اس لیے کہ اللہ آپ کا مشتاق ہے اللہ آپ کو طلب کر رہا ہے اور آپ کا جو مشن تھا جو کام تھا جس کو لے کر آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام پورا ہو گیا اور ایک عجیب و غریب میں آپ کو بات بتاؤں کہ اللہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ ایک رات سوئے ہوئے تھے فرمایا میرے دل پر ایک خیال آیا اور وہ خیال یہ آیا کہ اگلے نبیوں کو اللہ نے لمبی لمبی عمریں دی کسی کو دو سو سال چار سو سال پانچ سو سال نو سو سال نو علیہ السلام کو نو سو سال لمبی لمبی عمریں تھیں جبکہ ان کے بعد تو اور بھی نبی آ رہے تھے اگر ایک نبی چلے جائے تو امت کو سنبھالنے کے لیے پیچھے نبی آتے رہتے اور وہاں لمبی لمبی عمریں تھیں اور ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں قیامت تک کے لیے ہمارا عقیدہ یا خاتم النبیین ہے تو ضرورت تو یہ تھی کہ ہمارے نبی کو لمبی عمر دی جاتی ہمارے نبی کو دو سو سال دی جاتی چل ارے جیسے نو کو نو سو سال دیے ہمارے نبی کو پندرہ سو سال دے دیتے ہم بھی دیکھ لیتے آپ کو ہم بھی صحابی بن جاتے والد والوں کو بھی صحابیت کا مقام نصیب ہو جاتا آخر ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں تھا آپ کو لمبی عمر کیوں نہیں تھی جبکہ پہلے نبیوں کے پاس تو اور انبیاء موجود تھے اگر ان نبیوں کو لمبی عمر نہ بھی ملتی تو کوئی یاد نہیں پچھلا نبی آ کر کے امت کو سنبھال لیتا کیوں ایسا کیا اللہ کیوں ایسا الدین سیوتی فرماتے ہیں کہ رات میں سویا ہوا تھا اور میرے دل پر یہ ایک اشکال آیا ہے سوال آیا خیال آیا ہمارے رات کے خیالات اور جو ہے ہمارے رات کے تصورات کچھ پیسوں کے ہوتے ہیں لڑکیوں کے ہوتے ہیں فلاں کے ہوتے ہیں فلاں کے ہوتے ہیں ہمارے بستر کے اوپر اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں اقابر اور کرام کے خیالات اللہ اللہ کی عمر سے متعلق ہوتے ہیں فرمایا میں اٹھا اٹھنے کے بعد موم بتی جلائی اور میں کافی اور قلم لے کر کے بیٹھا کہ اس سوال کا کیا جواب ہوگا فرمایا بہت تیز سوچتا رہا دو رکھا نماز کو اللہ سے دعا کی کہ اللہ ایسا کیوں اس سوال کا کیا جواب اللہ نے میرے دل پر جواب ملتا کیا فعل فعل اللہ تبارک و تعالی فعل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے میرے طلب پر ایک جواب ڈالا اور وہ جواب کیا اللہ نے یوں فرمایا کہ اے جلال الدین مجھے اگلے نبیوں کی امت پر اعتماد نہیں تھا بھروسہ نہیں تھا میرے دین کی حفاظت کے بعد میں اس لیے میں نے نبیوں کو لمبی عمر دے کر میرے دین کی حفاظت کرائی اور اس محمد کی امت کے اوپر مجھے اعتماد ہے اس لیے میں نے اپنے نبی کو مختصر عمر دے کر تریسٹھ سال دے کر میری طرف بلا لیا اور میں نے اپنے نبی کو پیغام دیا اے میرے محبوب اگر آپ دنیا سے چلے بھی آئے تو فکر نہ کریں تمہاری امت قیامت تک اس دین کو سنبھال لے گی اور واقعتاً ہر دور میں اس امت نے دین کو سنبھالا دور میں جیسی ضرورت پڑی قرآن کی حفاظت کی ضرورت پڑی اللہ نے مفسرین پیدا کیے حدیث کی حفاظت کی ضرورت پڑی محدثین پیدا کیے اللہ نے فقہ کی ضرورت پڑی تو اور مفتیان پیدا کر دیے ضرورت پڑی تصوف کی اللہ نے صوفیہ پیدا کر دی ہے اس دور میں جماعت کی شکل میں دین کی حفاظت کا سلسلہ مدارس کی شکل میں دین کی حفاظت کا سلسلہ خانقاہوں کی شکل میں دین کی حفاظت کا سلسلہ اور کتنا ہی گیا گزرا مومن کیوں نہ ہوگا وہ شرابی ہو وہ کبابی ہو وہ جگاری ہو وہ کیسا بھی ہو لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں تو محمد کی چنگاری ضرور چل رہی ہو کہیں نہ اسی لیے اسی لیے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شرابی کبابی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھو بہت سی مرتبہ وہ تحجد گزار اور وہ عبادت گزار دین کی حفاظت کے لیے وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک شرابی کر لیتا ہے جو جگہ کھیلنے والا کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس کا عمل برا ہے وہ جگہ میں پڑا ہوا ہے وہ شراب میں پڑا ہوا ہے وہ غلط راستے پر پڑا ہوا ہے لکھنؤ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کی اور حضرت عائشہ کو گالی گلوچ کیا برا بلا کہا سانیہ ناؤ بلّا اور یہ کہا تو اس نے زنا کروایا تھا کیسی کیسی باتیں تو ایک شرابی آدمی اٹھا اور اس اس اس نے کا کو مار دیا اور بلاخر وہ جیل میں گیا اور جیل میں جانے کے بعد اس کے لوئر نے اس کو یہ سمجھایا کہ میں نے تجھے پاگل بتانے کی کوشش کی ہے کورٹ میں کہ تو پاگل ہے اور میں نے تیرے سرٹیفکیٹ بھی بنوا دیے اب جس تجھے جب پوچھے کہ میں پاگل قسم کا آدمی ہوں اور مجھ پر کبھی کبھی یہ دورہ پڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مجھ سے یہ کام ہو گیا تجھے صرف اتنا جواب دینا ہے تو وہ عجیب و غریب شرابی کبابی آدمی ہے لیکن ایمان کی چنگاری ہے اس نے کیا جواب دیا ساری زندگی میں ایک کام تو ہوش سواس کے ساتھ کیا ہے اس کو بھی تو پاگل پنے میں لے جانا چاہتا ہے بس جو کیا ہے وہ میں نے اپنے اصل و اخبار سے کیا ہے وہ مجھے جو سزا لگ جائے لگ جائے میں ایمان کے ساتھ سزا کو برداشت کر لوں گا کہنے کا مطلب یہ ہے عمل پورا ہے اس کا کہ وہ شرابی ہے وہ جگا کھیلنے والا ہے اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کسی کو حکیم نہ سمجھو حضرت نے تو کفر کو بھی حکیم نہیں سمجھا کافی بھی آپ کی خدمت میں آیا آپ نے اس کو بھی حکیم نہیں سمجھا اور میں دیکھیے دیکھیے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دو نشے ہیں ایک پیسوں کا نشہ اور ایک عبادت کا نشہ عبادت کا نشہ پیسوں کے نشے سے خطرناک ہے انسان کو پیسوں کا پراؤڈ جو ہوتا ہے نا غرور ہوتا ہے تپ ہوتا ہے وہ تو کبھی ٹھیک ٹھاک بھی ہو جاتا ہے چلو بیمار ہو گیا کچھ ہو گیا کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس کا غرور جو تھا پیسوں کا وہ تھوڑا ڈاؤن ہو گیا وہ توازو پر آ گیا وہ انکساری پر آ گیا اس کا دماغ درست ہو گیا کہ پیسوں سے سویدھائیں ملتی ہے لیکن سکھ نہیں ملتا اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ پیسوں کے ذریعے سے انسان کو اچھا مکان مل جائے گا اور اے سی مل جائے گا اور پناہ مل جائے گا لیکن دل کا سکون نہیں ملے گا پیسوں کا نشہ کبھی ڈاؤن ہو سکتا ہے کبھی گر سکتا ہے لیکن عبادت کا نشہ بڑا خطرناک ہے اور عبادت کا نشہ کبھی کبھی انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے کیسے میں اپنا نمازی ہوں تو اس بے نمازی کو میں جو ہے حقیر زلیل سمجھ رہا ہوں کسی شرابی کو زلیل اور حقیر سمجھ رہا ہوں کسی جگاری کو حقیر اور ذلیل سمجھ رہا ہوں کسی کسی جو ہے بے روزے دار کو کمینہ اور نمالوم کیا کیا سمجھ رہا ہوں بلکہ میں ان کو کبھی کبھی فتوے دینے لگتا ہوں یہ ایمان سے نکل گیا یہ ایمان سے خارج ہو گیا تو کافر ہو گیا تو فلاں ہو گیا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تو اللہ کی فہرست میں مومن تھا لیکن میں نے اس کو کافر کہہ کر میں خود کفر میں چلا دیا اس لیے پیسوں کا پراؤڈ تو کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے نیکیوں کا پراؤڈ اور غروب جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے انسان کو نیکی آ کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے رجوع اللہ کرنا چاہیے کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو نے مجھ کو توفیق دی تو میں نے دو چار رکھا نماز پڑھی میں نے روزہ رکھا میں نے صدقہ کیا میں نے بڑا کام کیا میں نے بڑا کام کیا یہ غرور کی چیز نہیں ہے یہ نیاز کی چیز ہے ناز کی چیز نہیں ہے نیاز دو طرح کے ہوتے ہیں تو وہ کھانے کا نیاز ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے نیاز کا معنی ہوتا ہے چھکنا اپنے آپ کو چھکانا تو بہرحال یہ نیاز ہے چھکنا ہے کہ میرے مالک نے اسی لیے تربیتی شریف میں بلکہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے اور عبادت کرنے کے بعد اللہ سے نماز کے بعد یوں کہتا ہے اللہ تیرا فضل تو میں آیا تو نے مجھ کو توفیق دی تو نے مجھ کو مسجد تک پہنچایا تو نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تو اللہ اس موقع پر اس بندے کو یوں کہتا ہے نہ میرے بندے نہ نہ تو چل کر آیا تو نے وضو کیا تو نے ٹھنڈی ہوائیں برداشت کی تو بیمار کا پھر بھی میری مسجد میں آیا تو میرے سامنے جھکا تو نے کوشش کر کے کھڑے ہونے کی کوشش کی یہ تو سب تیرا کمال ہے میرے بندے تو میری طرف منسوخ نہ کر میں نے تیری اس نماز پر تیری مغفرت کر دی اور جب انسان یوں کہتا ہے کہ اللہ میں نے نماز پڑھی میں نے یہ کیا میں نے فلاں کیا میں نے فلاں کیا اللہ کہتا ہے توفیق تو میں نے دی ہے میں تو اس کو مسجد تک لے کر آیا میں نے سجدے کی تجھے توفیق دی میں نے تجھ کو وضو کرنے کی توفیق دی بلکہ نماز کی توفیق بھی میں نے دی اور تو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے کیا تیری نماز تجھے مبارک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت کے بعد اللہ سے نیاز کا معاملہ کرنا چاہیے جھکنے کا معاملہ کرنا چاہیے نہ کہ تکبر کا اور کسی کو حقیق سمجھنے کا مسئلہ کرنا چاہیے جناب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں بھری پڑی ہے میں ایک دو روایتیں مختصر طور پر عرض کروں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نام آپ جانتے حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ حضرت حمزہ کے قاتل ہیں فتح مکہ کے بعد تاریخ چلے گئے اور تاریخ کے بعد جب پتہ چلا کہ محمد سبھی کو قبول فرما دے تو ویسی بھی آئے اور چپکے چٹکے آدر کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کے لیے آیا ہوں حضرت کا کلمہ پڑا دیا حضرت جانتے تھے کہ یہی ویسی ہے چونکہ وہ مکہ کے تھے اور حضرت بھی مکہ کے تھے پہچان لیا لیکن ایمان سے پہلے بھی پوچھا ایمان کے بعد پوچھا کیا پوچھا انت ویسے تم ویسے ہو فرما جی رسول اللہ میں ویسے ہوں فرما اچھا تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا ذرا بیان کرو گے آٹھ سال ہو گئے اللہ کا نبی اپنے چچا کو بھی بھولا آٹھ سال ہو گئے حضرت ویشی بیان کرتے جا رہے ہیں اور حضرت روتے جا رہے ہیں آنکھوں سے آنسو سلجھا جا صاحب کرام نے فرمایا حضرت آپ نے کیوں بھی بتا دیا کہ یہی ہے فرمایا کہ ایمان کے بعد جائز نہیں ہے کسی کو فرمایا یا رسول اللہ ایمان سے پہلے ہی بتا دیتے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بے ایمان ہمیشہ جہنم میں چلا جائے قربان جائیے جناب نبی یہ علیہ وسلم حالانکہ چچا کا دشمن میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ جہنم میں جائے فرمایا حضرت آپ سے اشارہ کر دیتے تو نبی کا جواب سنو اللہ کے نبی نے فرمایا نبی آنکھوں سے بھی خیالت نہیں کرتا ہم جو آنکھ مچولیوں سے تیانت کرتے ہیں اشارے کرتے ہیں فرمایا نبی آنکھوں سے بھی خیالت نہیں کرتا ہاں حضرت ویسی کو اتنا کہا ویسی اگر تم کر سکتے ہو تو اتنا کرو میرے سامنے نہ آیا کرو اس لیے کہ تم سامنے آتے ہو میرا چچا یاد آ جاتا ہے تو دل تھوڑا سا مقدر ہو جاتا ہے مقدر دل کے ساتھ شاگرد کو فائدہ نہیں ہوگا اس لیے تم میرے پیچھے بیٹھا کرو وحشی بھی اپنے نبی کے اتنے فرما بردار اتنے فرما بردار رہے کہ تاج میں اخیر تک نبی کے سامنے کبھی نہیں آئے پوری زندگی کبھی نہیں آئے آج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی اور نبی کریم وسلم کی مبارک سیرت پر ہمیں اپنے آپ کو لگانے کی ضرورت ہے اس اللہ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے اس نبی کے اتباع کی ضرورت ہے مجھے تو الحمد شریف سے متعلق کچھ باتیں کہنا تھا لیکن مختصر وقت میں میں کیسے اس کی تشریح کروں الحمد شریف پر وضاحت کروں تو ایک مہینہ چاہیے مجھے والد میں رہنے کے لیے تب جا کر الحمد شریف کی تشریح پوری ہوگی یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے کہ الحمد شریف کی تشریف پوری ہو جائے فخرتی راضی رحمۃ اللہ نے صرف الحمد و شریف کو کھولا ہے تو اس کے اندر ایک سو تیس صفحے لکھے ایک سو تیس پیج لکھے یہ اتنی جامع صورت ہے مختصر کر دوں محرم تمام تاریخ وسلام کے لیے جو سارے جہان رد ہے رب العالمی ہے اور ایسا ہوگتی ہے کہ جو رحمتوں کا خزانے والا رحمان ہے رحیم ہے خزانوں کا مالک ہے مالک یوم الدین ہے پھر خزانوں کا مالک تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملکیت بھی تو چاہیے تربیت کرنے والے کے لیے فرمایا میں آخرت کا بھی مالک ہوں میں دنیا کا بھی مالک ہوں مالک یوم الدین ہوں یا بنا نہ ہو جب اتنی اونچی اس رب کی تعریف ہو گئی تو اب بندے کا جی اس اللہ کو ملنے کے لیے تیار ہوا اللہ مجھے تجھے ملنا ہے تو اللہ کہتا ہے ملنے کے لیے موت شرط ہے ویسے تو نہیں مل سکتا زندگی میں تو نہیں مل سکتا اللہ کے نبی معراج میں لے تو لے لے جبریل نے ایک مکان بتایا بڑا شاندار مکان فرمایا یہ مکان کس کا فرمایا عمر کا صبح میں حضرت حضرت عمر کو فرمایا عمر تیرا مکان میں دیکھ کر آیا اور میرے جی میں آیا کہ لاؤ میں اندر جا کر تیرا مکان دیکھوں لیکن عمر تیری غیرت مجھے یاد آتی کہ تو تو کسی کو جانا پسند نہیں کرتا حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا آلے کا اللہ یا رسول اللہ آپ کو فیرت کرتا کاش میرا مکان دیکھ لیتے جن کے جنت کا مکان نبی کو اور عمر کو دنیا میں بتا دیا گیا لیکن اس کے باوجود عمر ڈرتے رہے اخیر تک اور اگر ہم کو یوں کہا جائے کہ اگر جنت میں مکان تیار ہے تو تعلیم بجر آپ دلائی چاہیے کل سے ہماری بجٹ آئے کیوں ہم تو ہمارا مکان بن گیا نا وہاں ضرورت کیا ہے نماز کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے مکان جنت میں بنے ہیں لیکن موت تک وہ ڈرتے رہے اور کبھی گھاس پکڑ کے کہتے تھے اللہ کو مجھے گھاس بناتا تو اچھا ہوتا جانور کھا جائے مجھے پرندے بناتا تو اچھا ہوتا وہ خوف کسے خوف کہتے ہیں اس کا نام خوف ہے دو چار نمازیں پڑھ کے غروب میں آ جانا یہ اللہ کا خوف نہیں ہے اور دوسرا مقام بتایا جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ مقام فرمایا اللہ کے ابھی آپ کا ہے فرمایا میں دیکھ لوں اندر کر یہ کیسا سوپو سیٹنگ وغیرہ کیا ہے اللہ نے میرے لیے تو جبریل نے کیا فرمایا ابھی وقت نہیں آیا فرمایا کب وقت فرمایا موت کے بعد معلوم ہوتا ہے نبی بھی موت سے پہلے اپنے مکان میں نہیں جا سکے تو مجھے اور آپ کو اللہ کو ملنا ہو تو موت شرط ہے الموت جسر حبیب الحبیب الحبیب موت پل ہے اس کے ذریعے سے اللہ کو ملیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کے دل میں اللہ کو ملنے کا تعین پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ملنے کے لیے بہت شرط ہے البتہ سفر لمبا ہے تو اس کے لیے توشہ تیار کر کیا توشا عیا کا کو کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو ہی کا توشا وہی یا ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے نہیں پکا مواحد بن جاتا پکا ہوا ہے اپنے رب پر یقین کامل کر لے اور اس کی عبادتوں کو ہٹا کر اچھا لیکن اس توحید کے لیے مجھے کوئی سیمپل چاہیے کوئی نمونہ چاہیے کہ کیسا میں بنوں تو اللہ نے فرمایا سراط مستقیم مانگ مجھ سے ایک اور مستقیم یا اللہ ہم نے سراط مستقیم پر چلا اچھا اللہ سراط مستقیم کون سا میں تو سمجھتا ہوں پیسوں والا راستہ سیدھا ہوگا یا یہ جو ہے بینک بیلنس والا کون سا سیدھا راستہ تو اللہ نے فرمایا سراط الدین انعمت علیہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا وہ کون ہے من النبیین بس صدیقینا بس شہدائی بس صالحین امبیا صدیقین شہداء صالحین یہ ہیں اچھے لوگ انہوں نے جیسے توحید اپنائی تو اپنانا انہوں نے جیسے عبادت کی تو اپنانا کیوں یہ اچھے دوست ہیں تیرے ارے بھائی دنیا میں سفر میں اچھا دوست چاہتے ہیں نا جب سفر کرتے ہیں ہمارا دوست سفر میں رہا ہوگا اس لیے کہ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں سفر کے اندر کہ بھیڑ نہیں کاٹتی تب بھی منہ پہ ورم آ جاتا ہے بعضوں کے منہ پہ ورم بہت جلدی آ جاتا ہے ایسے دوستوں سے سفر نہیں کرتا ہے سفر تو بہت دور کی بات ہے بلکہ دسترخوان پر بھی طبیعت کا ساتھی ساتھ میں چاہیے جب کھانے بیٹھتے ہیں نا تب بھی ہم کہتے تم میرے پاس بیٹھو کیوں اس کے بیٹھنے سے زیادہ کھانا نہیں کھایا جاتا لیکن اس کے بیٹھنے سے طبیعت میں سکون رہتا جب دسترخوان پر اچھا ساتھی چاہیے سفر میں اچھا ساتھی چاہیے تو آخرت کا اتنا لمبا سفر اور اس کے لیے ساتھی اچھا نہ ہو اللہ نے فرمایا میں تجھے ساتھی دیتا ہوں میرے النبیین بس بس بس یہ ہے اچھے ساتھی اچھا راستے میں چور ڈاکو کہیں تیرا ایمان نہ لوٹ لے اس لیے مجھ سے تو آ کر غیر المغضوب علیہم مطلب قواندین اللہ ان کو میرا ساتھی نہ بنانا جن پر تیرا غضب ناصل ہوا اور جن سے تو ناراض ہو گیا جو گمراہ ہو گئے جو یہود جو نسارا جو مشرقین جو انو جو تیرے باغی بندے ہیں اللہ ان کو میرا دوست نہ بنانا ورنہ وہ کہیں میرا ایمان نہ اترے یہ مختصر میں نے الحمد شریف کا ترجمہ کیا اب جب تم نماز میں پڑھو گے تو تمہارا ذہن ان آیتوں کی طرف جائے گا اللہ ہم تمام کو فاتحہ میں جو مطالبہ ہے اس کو پورا کرنے کی توفیع فرمائے صلی اللہ